کرانا مختار مردن کو دا حضرت علامہ احمد شعیب خان سے سی ڈی پارا زمنگ دکان پر اشاہ عشا تو سنت کیسٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیئیس عبد الرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انورشی توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس

المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتكياء أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم روم موج أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين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 قابل صد احترام سامعین زی توحید باری تالا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایماندار انسان کے لیے ایسی خوبیاں اور انعامات ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک ایماندار انسان یقیناً جنت کا مستحق ہے لیکن جس انسان کو یہ دو خوبیاں نصیب ہو جائیں اور وہ انسان اپنے ذہن کے اندر صرف یہی بات بٹھا لے کہ میں نے چونکہ زبانی طور پر توحید باری تالا کا اقرار کر لیا ہے اور اپنے دل کے اندر میں نے محبت رسول کے جذبات کو بسا لیا ہے صرف توحید باری تالا کا اقرار اور صرف اپنے دل کے اندر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بسا لینا یہی میرے لیے نجات کا ضامن بن جائے گا اور مجھے ان کے اوپر پختگی کی کوئی ضرورت نہیں تو یہ ایک انسان کی خام خیالی ہے آسان الفاظ میں یوں کہوں کہ توحید کو مان لینا کمال ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا کمال ہے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی محنت کرنا انسان کے لیے بہت بڑا کمال ہے میں اعتراف کر رہا ہوں اس بات کا انکار نہیں لیکن میرا اگلا جملہ قابل غور ہے کہ توحید کو مان لینا کمال ہے لیکن اس پر ڈٹ جانا اس سے بھی بڑا کمال ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا کمال ہے لیکن تمام مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ڈٹ جانا اس سے بھی بڑا کمال ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی محنت کرنا یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑا کمال ہے لیکن مستقل طور پر گناہوں سے بچنے کی استقامت والی خوبی پیدا کرنا یہ ایک ایماندار انسان کے لیے اس سے بھی بڑا کمال ہے اس لیے کہا جاتا ہے ال استحکامت فوکل کراما کرامت اتنا بڑا معیار نہیں جتنی استقامت بہت بڑی معیار والی بات ہے آج کی نشست میں میں نے استقامت کے تین شعبے بیان کرنے ہیں لیکن اس سے پہلے کلام مقدس کا ایک انداز فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل تتنزل تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون آية نمبر تيسر سورت کا نام حامی مسجدہ چوبیسواں پارہ میرے سامنے پہلا پہلا انداز استقامت الگ توحید توحید کے اوپر ڈٹ جانا بہت بڑا کمال ہے توحید مان لینا بھی کمال ہے لیکن اس کا مطلب توحید توحید پہ ڈٹ جانا اس سے بھی بڑا کمال ہے اللہ کریم فرماتے ہیں آیت نمبر تیس کے اندر سورج حامی مسجدہ ان الذین کالو رب اللہ جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ہمارا پروردگار صرف اللہ ہے ہمارا داتا صرف اللہ کریم ہے ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا صرف رب العالمین ہے اللہ خالی زبانی دعویٰ کیا فرمایا نہیں نہیں زبانی نعرہ لگایا نہیں نہیں تمام مشکلات آنے کے بعد سم اس نعرے کے اوپر ڈٹ گئے اللہ کریم سلا کیا ملے گا انعام کیا ملے گا اللہ کریم فرماتے تو ہی کا نعرہ لگانے کے بعد ڈٹ جانے والے بندے جب دنیا سے فوت ہونے کا وقت آئے گا میں اللہ کریم فرشتوں کی جب بھیج دوں گا اور فوت ہونے والے بندے کو فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ کی توحید پہ ڈٹ جانے والا بندہ اللہ تخافو خافو اللہ آگے کی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پیچھے دنیا چھوڑنے کا غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہے اللہ کریم جنت کے آٹھ دروازے کھول کر درمیان میں سے پردے سارے ہٹا دیتا ہے پر اشارہ کر کے کہتے ہیں اے توحید کے مسئلے پہ ڈٹ جانے والا بندہ آٹھ دروازے جنت کے کھلے ہوئے ہیں اللہ نے سارے پردے درمیان میں سے ہٹا دیے تیرے یہاں آنے کی دیر ہے جنت جانے میں دیر نہیں لگے گی ڈٹ جائے بندہ سینے پہ پتھر ہے کڑکتی دھوپ ہے نیچے سنگلاک سرزمین ہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا وجود کڑکتی دھوپ کے اندر جل رہا ہے پھر گلے میں رسی ڈال کر پتھریلی زمین پہ گھسیٹا جا رہا ہے اور حضرت بلال کی زبان سے نکلتا ہے احد احد احد او ظلم ظلم کرنے والوں گلے میں رسی ڈال کر پتھریلی زمین پہ گھسیٹنے کے بعد سینے پہ پتھر رکھنے کے بعد میرے وجود کو گرم دھوم میں جلوانے کے بعد تمہارا کیا خیال ہے میں تو ہی چھوڑ دوں گا حد حد سارے ظلم برداشت کرنے کے بعد توحید کا مزہ جو آ جایا ہے پہلے آیا ہی کوئی نہیں استقامت الگ تو ڈٹ جانا تو عید بہت بڑا کمال ہے خوب نام محمد صلی اللہ جتنی زیادہ محبت ہے اتنا اونچا کہیے خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوب نام محمد ہے مومنو جس میں نکتا بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم نے اس کا گزارا نہیں ظلم پہ ظلم سہ گے یہ بولے بلال سالم یہ تمہارا غلط ہے خیال ظلم پہ ظلم سہ گے یہ بولے بلال ظالم یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں نسبت نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں رب کب آگے قسم میرا گیتا میری جماعت شاطو تو یہ سننا کا گیتا جس نے آمنا کلال صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اس کی نجات کبھی بھی نہیں ہو سکتی نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت اس کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں اللہ اللہ اس سے کا مطلب توحید سورت الاراف کا انداز بھی سنتے جائیے یہ میرے سامنے نواں بارہ سورت کا نام سورت الاراف تفصیل نہیں اشارہ سنانے لگا ہوں رب العالمین کی لار کتاب اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں یہ میرے سامنے آیت نمبر ایک سو چوبیس کھلی ہوئی ہے خلاف سم لو سلی بن گم اجمئی حضرت علیہ السلام کے سامنے ستر ہزار جادوگروں کی جماعت موجود ہے اللہ کے پیمبر سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور مقابلہ کرنے سے پہلے ستر ہزار جادوگروں نے حضرت علیہ السلام کا ادب کیا اللہ قربان جاؤں تیری قدرت مارا اور رب العالمین نے اللہ کے پیمبر کا ادب کرنے کی وجہ سے مالک کائنات نے ستر ہزار جادوگروں کو ایماندار بننے کی توفیق دے دی کہنے لگے حضرت کلیم کو تفصیل نہیں خلاصہ سنانے لگا ہوں کالو یا موسا گیا امان نکونا نہن الملکی آیت نمبر ایک سو پندرہ سورت اللہ نام بارہ اللہ کے کلیم پہل آپ کریں گے یا ہم کریں آپ پہل کرنا چاہتے ہیں کریں اگر آپ پہل نہیں کرنا چاہتے پھر ہمیں اجازت دیں ہم پہل کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے کو پہل کرنے کی دعوت دینا یہ ہمارے عرف کے اندر ادب سمجھا جاتا ہے دسترخوان بچھا ہوا ہو تمام اب آپ جمع ہیں کھانا سجایا گیا ہم نے ایک بزرگ کو کہا جی آپ بسم اللہ کیجیے نہ نانا نہیں جی نہیں جتنے تک آپ بسم اللہ نہیں کریں گے ہم نے کھانا شروع نہیں کرنا دوسرے کو پہل کی دعوت دینا یہ اس کا ادب سمجھا جاتا ہے حضرت کلیم کا جادوگروں نے ادب کیا آپ پہل کریں آپ نہیں کرتے پھر ہم اجازت دے دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کالا میں پہل نہیں کرتا تم پہل کرو اللہ فرم کریم فرماتے ہیں انہوں نے اپنی رسیاں بھی ڈال دی لاٹیاں بھی زمین پہ ڈال دی اور لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا ہوں لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی اللہ فرماتے جاؤں میں عظیم بہت بڑا جادو انہوں نے پیش کیا کہ دیکھنے والوں کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ سانپن کر حرکت کر رہی ہیں رسیاں اور لاٹیاں حالانکہ سچ مچ کا سانپ نہیں بنی ہوئی ہیں صرف دیکھنے والوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ سارا میدان سانپوں سے بھر گیا ہے اللہ کریم فرماتے کلام مقدس کے اندر حضرت موسا کلیم اللہ نے بھی منظر دیکھا اللہ اکبر سارا میدان سانپوں سے بھر گیا ہے اب ستر ہزار جادوگر ایک ایک رسی ایک ایک لاٹھی بھی ہو تو آپ اندازہ لگائیے کتنی تعداد بنتی ہے رب العالمین فرماتے ہیں او کائنات والوں سورت کا نام سورت تہا یہ میرے سامنے سولہ بارہ اللہ تیرے سمجھانے کے انداز میں قربان اور رب العالمین نے منظر بیان فرمایا اللہ اللہ فیضا ہی بالحم ویسیم یو خیل میرے سہر اللہ تسا آیت نمبر چھیاسٹھ سورت تہ سولہ بارہ حضرت موسا نے سلاتوں مسلام کو خیال ہونے لگا کہ یہ رسیاں اور لاٹیاں سانپ بن کر حرکت کر رہی ہیں حضرت موسا نے سلام دل میں ڈر گئے احباب خیال اللہ فرماتے فاؤ جسفی نفس ہی خیفت موسا دل میں حضرت علیہ السلام ڈر گئے کہ ان کی رسیاں تو سانپ بن گئی ہیں ان کی لاٹیاں تو سانپ بن گئی ہیں حالانکہ سچ مچ کا سانپ نہیں بنی تھی دیکھنے والوں کو نظر آ رہا تھا سانپ بنی ہوئی ہیں حضرت کلیم بھی دل میں ڈر گئے اب آپ میرے جملے پہ دھیان کرنا دل کے اندر حضرت موسا کلیم اللہ ڈر گئے کہ ان کی لاٹھیوں رسیاں تو سانپ بن گئی ہیں پتہ نہیں آج میری لاٹھی بھی سانپ بنتی ہے کہ نہیں بنتی اب آپ کی زبان سرح کی ہوتی تو بڑا لطف آتا جملہ سناتے ہوئے میں سنا دیتا ہوں لیکن سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار رہنا دل کے اندر حضرت کلیم ڈر گئے اللہ کریم نے فرمایا کلنا لا تخف ان کان تل میرے پیغمبر ڈردے کیوں ہو ڈرے تو کوئی نہ ہو پتہ نہیں آپ نے میرا سرکی کا یہ جملہ بھی سمجھایا کہ نہیں ڈرے او جہے سائی کوئی نہ ہوئے نا وارس کوئی نہ ہوئے نا جب میں رب وارث موجود ہوں میرے کلیم آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کریم پھر میں کیا کروں اور فرمایا میرے پیغمبر القی یمین کا آپ بھی اپنے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی لیے کھڑے ہیں ڈال دیجئے زمین پر حضرت کلیم نے لاٹھی ڈال دی وہ تو سچ مجھ کا سانپ بن گیا اور تمام رسیوں اور لاٹھیوں کو نکلنے لگا دیر بھی نہیں لگائی سارا میدان صاف ہو گیا جب حضرت کلیم نے ہاتھ ڈالا تو ویسے وہ لاٹھی کی لاٹھی تھی ساتھ سا تھا اب آپ خیال کرنا اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا پیغمبر کا معجزہ برحق ہے جو نبی کی شان نہیں مانتا وہ بھی مسلمان نہیں ہے اور جو پیغمبر کا معجزہ نہیں مانتا وہ بھی ایماندار نہیں ہے نبی کی شان مرحق پیغمبر کا معجزہ مرحق لیکن معجزہ پیغمبر کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا اگر معجزہ حضرت موس علیہ السلام کے اختیار میں ہوتا تو ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی معجزے میں اختیار رکھنے والا صرف کون ہے جن کا ایمان مضبوط ہوگا جواب اونچ آئے گا معجزے میں اختیار رکھنے والا کون ہے اللہ اللہ جادوگروں نے نعرہ لگا دیا سمجھ گئے حضرت موس علیہ السلام جادوگر نہیں ہے اگر جادوگر ہوتا اس کی لاٹھی بھی سچ مچ کا سانپ نہ بنتی دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا کہ سانپ بنا ہوا ہے لیکن سچ مچ کا ادا نہ بنتا یہ جو حقیقت بدل گئی ہے معلوم ہوتا ہے سچا پیغمبر ہے نعرہ لگا دیا کہنے لگے اللہ فرماتے سہارا تو سجادہ کالو آمنا منا درداروں سجدے کے اندر گرا دیے گئے ہیں تاجیل سے گنایا ہے جلدی جلدی سجدہ شروع کر دیا اور نعرہ لگایا ہم حضرت ہرون کے رب کو مان گئے ہیں حضرت موس علیہ السلام کے رب کو مان گئے ہیں پھر ان کو بڑا غصہ آیا اچھا تم لہو قبل نازن لگو مجھ سے اجازت بھی نہیں لی اور تم نے ایمان قبول کر لیا آگے جواب دینے لگے ایماندار ستر ہزار بندے ہیں اے فرون ایمان قبول کرنے کے لیے عقیدہ درست کرنے کے لیے اجازتوں کی ضرورت نہیں ہوتی اچھا تمہارا دایا ہاتھ بایا پاؤں بایاں ہاتھ دایا پاؤں کٹوا دوں گا اور پھر میں تمہیں کھجور کے تنوں پہ لٹکا دوں گا عبرت کا نشان بن جاؤ گے دنیا والوں کے لیے تم نے ایمان قبول کیوں کیا ہے آگے جواب سننا کہنے لگے الى ربنا لمنقلبون ہماری اردو کے اندر اس کی تعبیر یہ ہے جادوگر جو ایماندار بن گئے تھے پھر ان کی دھمکی کے جواب میں کہنے لگے او سالم ہمیں کہتے ہاتھ پاؤں کروا کر کھجور کے تنوں پہ تمہیں لٹکا دوں گا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے اس کو کہتے ہیں اس سے اللہ توحید ستر ہزار ان ایمانداروں نے جان اپنی دے دی لیکن ایمان نہیں چھوڑا اس سے اللہ توحید اللہ اللہ اشارہ سنتے جائیے قرآن با کا انداز یہ میرے سامنے پدماں بارہ یہی تو میرا سرمایہ ہے جو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی سے وراثت میں ہمیں ملا ہے ہمارا عقیدہ یا اللہ کے قرآن والا یا امنا کے لال کے سچے فرمان والا یہی تو میرا سرمایہ ہے سورت کا نام سورت القاف میرے سامنے پناہ بارہ رب العالمین کی لار کتاب اللہ تیرے سمجھانے کے انداز میں قربان جاؤں نوجوان بلند کر ہیں ظالم بادشاہ کے دربار میں کہتے گیا ہے ربلا رب والارض لن من دونه الہ اللہ اللہ سورت کا نام سورت القاف میرے سامنے آیت نمبر چودہ کھلی ہوئی ہے پندرہ بارہ نوجوان بلیوں نے بادشاہ کے دربار میں نعرہ لگا دیا اور گندے پانی کی پیداوار دکیانوس تو کہتا ہے رب میں ہوں مشکل گشا میں ہوں تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا میں ہوں ہم نوجوانوں کا گیتا سن ربو نام رب السماوات والارض ہمارا داتا وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے زمین کا رب ہے اور سنگتی اللہ ہم رب العالمین کے علاوہ کسی الہ کو نہیں پگاریں گے اب آپ ایمان کے جذبے سے جواب دیجئے گا میرا سوال آپ کا جواب فرشتے لکھ رہے ہیں اور کیا پتہ یہ سوال جواب نجات کا ذریعہ بن جائے زبان پیدا کرنے والا اگر اللہ تو زبان کے ساتھ پکار کے لیک بھی صرف کون ہے کابا کی قسم اگر میری زبان حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے پیدا کی ہوتی میں پکار بھی حضرت سلطان بہو کی کرتا اگر میری زبان امام بری نے بنائی ہوتی میں بھی کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا امام بری کو سمجھ کر اسے پکارتا اگر میری زبان حضرت علی حجویری نے بنائی ہوتی پکار بھی حضرت علی حجویری کی کرتا نہیں نہیں نہیں نہیں اللہ کریم کے قرآن کا اعلان ہے آنکھیں بنانے والا اللہ زبان بنانے والا اللہ ہون بنانے والا اللہ تو زبان کے ساتھ پکار کے لہگے صرف اللہ اللہ اللہ آپ تجب کریں گے میں نے ان بزرگوں کا نام کیوں لیا حضرت شیخ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے مولوی سے مسئلہ بیان کر رہا تھا اور کہتا ہے لا الہ سورج لا نہیں حضرت شیخ نے کہا کیا کیا کیا کہہ رہے ہو مولوی جی نے مسئلہ بیان کیا لا الہ چاند لا نہیں حضرت شیخ نے سنا مولوی سے مانا کر رہا تھا لا الہ ستارے الہ نہیں حضرت شیخ نے کے فرمایا مولوی جی یہ کیا مانا کر رہے ہو ہمارے ملک پاکستان کے اندر سورج کی عبادت کوئی نہیں کرتا ہمارے ملک کے اندر ستاروں کی پوجا کوئی نہیں کرتا ہمارے ملک کے اندر چاند کے سجدے کوئی نہیں کرتا کھول کے مسئلہ بیان کر غلام اللہ خان کی طرح یوں مانا کر لا گجرات والا الہ نہیں گجرات والا شاد اسلام آباد والا امام بری الہ ایمان کے جذبے سے اور جھنگ والا حضرت سلطان بہو الہ لاہور والا حضرت علی الہ نہیں کون الا اللہ الہ صرف کون ہے اور احباب اس سے کا مطلب توحید آج بھی پشاور کی سرزمین گواہ ہے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کی گردن پہ چلائے گئے لیکن اللہ کریم کی توحید کے بیان سے بات نہیں آئے ہمارے پیرو مرشد سید نیت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ پر گولیوں کی بارش کی گئی تلا گنگ کی سرزمین میں لیکن اللہ کریم کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا اور دونوں حضرات کے شیخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وہاں بچنا والے ان کو اپنا شہر چھوڑ کر جنگل میں جا کر ڈیرا لگانا پڑا ہجرت کرنی پڑی گھر بار چھوڑ دیا مال اسباب قربان قربان کر دیا لیکن توحید کا دامن نہیں چھوڑا انشاءاللہ ہم ان کے مسئلے توحید کے وارث ہم ان کے علم کے وارث ہم ان کی امانت و دیانت کے وارث اعلان کر رہے ہیں جتنے تک ہماری جان باقی ہے توحید کا دامن نہیں چھوڑیں گے ان شاء اللہ اس سے کا مطلب توحید توحید مان لینا آسان ہے ڈٹ جانا مشکل ہے اللہ کریم کے قرآن کا حوالہ میرے سامنے رب العالمین کی لارب کتاب سورت کا نام سورت التوبہ گیارہواں بارہ اللہ کریم فرماتے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا لی قربا من بعد ما تبین لهم من لهم اصحاب الجحیم سورت تو گیارہواں بارہ آیت نمبر ایک سو تیرہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے میرے محبوب کو بھی اجازت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداروں کو بھی اجازت نہیں ہے اللہ کریم کس بات کی اجازت فرمایا مشرقین کہ جس کی موت شرک پر آ گئی ہے اور توبہ نہیں کر سکا اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کی میرے محبوب کو بھی اجازت نہیں ہے ایمانداروں کو بھی اجازت نہیں ہے جس کی موت شرک پہ آ جائے اس کے لیے بخش دعا کرے خبردار نہیں نہیں ٹٹ جائے بندہ موحد تم نے رشتے دار کو نہیں دیکھنا قوم قبیلے کو نہیں دیکھنا رب العالمین کو دیکھنا ہے مولوی جی کچھ گزارا کرو نا کیا کریے جی بات برادری طرح رکھنی ہوئی نا بادشاہ استحکامت مطلب تو کا پتا تب چلتا ہے کہ رشتے دار کی موت آ گئی ہے شر کی عمر توبہ نہیں کر سکا رب العالمین کے قرآن کے حکم کو سامنے رکھ ایسے بندے کے لیے بخش کی دعا کرنے کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے سابق کا حال دیکھو بادشاہ کے سامنے نعرہ لگایا اور بادشاہ نے دھمکی دے دی انتخاب کر لو اگر میرے ملک میں رہنا ہے تو مجھے رب ماننا پڑے گا غیر اللہ کی پوجا کرنی پڑے گی منت منوتی نظر نیاد دینی پڑے گی گی قبروں کے طواف کرنے پڑیں گے ان کے نام کے لنگر کھانے پڑیں گے اور یا پھر میرا وطن چھوڑ دو اب صابے کا فیصلہ کون ہے آپ بھی حیران ہو جاتے ہیں سر پہ چوٹی رکھی ہوئی ہے ہاتھوں کے اندر کنگن اور کڑے پہنے ہوئے ہیں دوسرے ہاتھ میں کالے دھاگے باندھے ہوئے ہیں پاؤں کے اندر زنجیر ہے ہاتھ انگوٹھیوں سے بھرے ہوئے ہیں گلے کے اندر تعویذوں کے گچھے ہیں اتنا لمبا چوگا پہنا ہوا علی مشکل اور گچھا ہاں جی ملنگ ہوا نا جی بات نہیں نہیں رب کعبہ کی قسم وہ علی مشکل شاہ کیسے جو کربلا میں اپنے لخت جگر کی مشکل کو حل نہیں کر سکا مشکل شاہ صرف کون ہے احباب مشکل شاہ حضرت علی ہے یا اللہ ہے راول پنڈی میں نعرہ لگ رہا ہے اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا رب کعبہ کی قسم جس کی اپنی زندگی کی کشتی جامع مسجد کوفہ کے دروازے پہ ڈوب گئی زندگی کی کشتی ڈوب گئی وہ آپ کی اور میری کشتیوں کیسے پار لگائے گا ڈوبتی کشتیوں کو پار لگانے والا کون ہے اس سے کا مطلب توہیر توحید مان لینا بھی کمال ہے لیکن ڈٹ جانا اس سے بھی بڑا کمال ہے وطن چھوڑ دیا نوجوانوں نے لیکن یہ نعرہ نہیں چھوڑا کہ لن پکار کے لئے اللہ ہے ڈٹ گئے ابا جان دھمکی دے رہا ہے میں خلاصہ سناتا جا رہا ہوں ابا جان دھمکی دے رہا ہے بیٹے کیا کہا تو نے ابا جان میں نے یہ کہا ہے سورت کا نام سورت مریم یہ میرے سامنے سولہ بارہ اللہ تیرے سمجھانے کے انداز میں سد کے جاؤں یہ سورت مریم میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اور آیت نمبر اکتالیس سولہ بارہ پھر کتابی ابراہیم انہو کان صدیق نبی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا حضرت ابراہیم کا ذکر کیجئے قرآن پاک کے اندر بڑا سچا نبی تھا اتنا سچا کہ حق بیان کرنے کا وقت آیا تو ابے کا بھی لحاظ نہیں کیا ابے کے منہ پہ بھی سچ کہہ دیا اللہ کون سا سچ کہا اس کا لے ابھی ہے یا متا بو تو مالا یس یوب سرو ملا یگنی اے میرے ابا جان جن کو تم نے مضبوط بنایا ہوا ہے وہ تیری پکارے سنتے نہیں جن کو لوگوں نے معبود بنایا ہوا ہے وہ پکارے سنتے گجرات میں نعرہ لگ رہا ہے جینو نہ دیوے مولا انو دیوے دولا آپ کے پنجاب میں نعرہ لگ رہا ہے چکوال یہاں سے دور نہیں ہے تھوڑا سفر ہے چکوال اور راول پنڈی کے درمیان دولتا لا ایک قصبہ ہے وہاں شہر سے باہر ایک دربار ہے شاہ کمال وہاں نعرہ لگ رہا ہے ان گناگار آنکھوں سے ہم نے دیکھا عورتیں کٹھی تھی نعرہ لگ رہا ہے بابا شاہ کمال پتر دیو رتا لال کالا ہی نہ ہاں پنجاب میں نعرہ لگ رہا ہے اب پتنی آپ کو سرے کی سمجھ آئے گی کہ نہیں میں جملہ سنا دیتا ہوں پنجاب میں نعرہ لگ رہا ہے کھا دیا پیتیا ایلی ایلی کیتیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز تو سنیے کیسے والد کو مسئلہ سمجھایا لا ابا جان جن کے سجدے تو کر رہا ہے منت منو کی نظر نیاز دے رہا ہے جن کے نام کے وظیفے پڑھ رہا ہے جن کے درباروں پہ جا کے کہتے ہیں بابا میری تیرے آگے تیری اللہ کے آگے اللہ میری سنتا نہیں تیری موڑتا نہیں ہے میں آپ کے دربار پہ حاضر ہوں مہربانی کرو ابراہیم نے فرمایا لا یس مو اب تیری پکاروں کو سنتا نہیں ہیں نمبر دو لا یوگ سیرو تیرا حال دیکھتے نہیں ہیں اور نمبر تین لا یوگنی شیا ذرا برابر تیرے کام بھی نہیں آ سکتے ہر کسی کی سننے والا کون ہے اللہ کا نام اونچا ایمان کے جذبے سے ہر کسی کا حال دیکھنے والا کون ہے سب کچھ کرنے والا صرف کون ہے سمیع بھی اللہ بصیر بھی اللہ قدیر بھی اللہ اور ابا جان میں یہ مسئلہ کیوں بیان کر رہا ہوں تیرے سامنے یا انی قد جانی من العلم معلوم یادے گا ابا میرے پاس وہی والا علم آ گیا ہے اس لیے یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں علم آنے کے بعد بعد علم حاصل کرنے کے بعد علم سیکھنے کے بعد بندہ یہ مسئلہ بیان کرے کہ لوگ ان کی عبادت کر رہے ہیں وہ سنتے بھی نہیں ہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں کچھ کر بھی نہیں سکتے ایسا نہ ہو کہ علم حاصل کرنے کے بعد بندہ تعویذ فروشی شروع کر دے علم حاصل کرنے کے بعد گدی نشین بن کے بیٹھ جائے علم حاصل کرنے کے بعد زلفے بنا کر سرکار اپنے آپ کو کہوانا شروع کر دے علم حاصل کرنے کے بعد دربار سجا کے بیٹھ جائے علم حاصل کر کرنے کے بعد ہاتھوں میں کنگن پہن کر سر پہ چوٹی رکھ کر پاؤں میں سجیر پہن کر علی علی کے وزیر سے پہننے والا بن جائے علم حاصل کرنے کے بعد تو ہی کر لا یسم ولا یوگ سیرو بلا یوگ نی ان کا شیا جان کو غصہ مسئلہ بیٹے اے میری ابراہیم رہی سر دن کی ابا منہ کا وہ نکل جا میرے گھر میں سے میں ایک منٹ کے لیے بھی تجھے برداشت نہیں کر سکتا اور اگر تو نے دوبارہ یہ مسئلہ بیان کیا میں تجھے پتھروں کا نشانہ بناؤں گا نکل جا میرے گھر میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کالا سلام علیہ کا ابا آخری سلام ہو تیرے اوپر یہ میں تیرا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک طرف اب ہے اور دوسری طرف رب ہے اب کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن رب کو نہیں چھوڑ سکتا اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ سلاتوں وسلام نے ابے کا گھر چھوڑ دیا رب العالمین کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا اس سے کا مطلب توحید پہلا پہلا مسئلہ توحید کے اوپر بندہ ڈٹ جائے بہت بڑا کمال ہے سنتے بھی نہیں دیکھتے بھی نہیں کچھ کر بھی سکتے ہمارے ڈیر اسماعیل خان کے قریب ایک قصبہ ہے وہاں حضرت شیخ القرآن تقریر کر رہے تھے باہر سڑک تھی اور لوگ جا رہے تھے ڈالی لے کر پتہ نہیں آپ اپنے علاقے میں کیا کہتے ہیں جو دربار پہ جا کر نظر نیاز اور چڑھاوا چڑھاتے ہیں وہ لے کر جا رہے تھے اس کو پنجاب والے ڈالی کہتے ہیں ہماری سڑکی میں سکھ کہتے ہیں نظر کہہ لو نیاس کہہ لو منت کہہ لو منتی ڈھول بج رہے ہیں تماشا ہو رہا ہے جا رہے جی جی پیر کا نام ہے پیر بڑھایا وہاں جا رہے ہیں حضرت شیخ نے دیکھا کھڑے ہو کر تقریر فرما رہے تھے سامنے راستہ تھا اور نعرے لگاتے لوگ جا رہے تھے حضرت شیخ القرآن نے کہا ہائے لوگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا لا یغنیان کا شیا ابا جان جن کو تو نے معبود بنایا ہوا ہے ذرا برابر بھی کچھ نہیں کر سکتے اور پھر توحیدیوں کو فرمایا حضرت شیخ نے گرج کر توحیدیوں اگر میرے بس کے اندر ہوتا میں ایک دربار کو بھی ملک میں باقی نہ رہنے دیتا اور اگر ان دربار والوں کے بس میں ہوتا ایک منٹ مجھے زندہ نہ رہنے دیتے پر میں ہی کچھ نہ سکتا کر یہ بھی کچھ نہیں کرتا ساتھیوں نے آج تک یہ جملہ کیا ہوا ہے کر میں بھی کچھ نہیں سکتا اور کر یہ بھی اگر ان کے بس میں ہوتا ایک منٹ مجھے توحید بیان نہ کرنے دیتے لیکن ملک ملک ملک کے گوشے گوشے کے اندر رب العالمین کی توحید کا نعرہ بلند کر رہا ہوں ان پیروں کے اختیار میں کچھ کچھ کچھ جماعت کے ساتھی کہتے ہیں نا اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے بغیر کسی سے کچھ کچھ کچھ کسی سے کچھ اب سنیے قرآن کا حوالہ اللہ کریم فرماتے سورت العنکبوت کے اندر استقامت مطلب الگ توحید بیسواں بارہ سورت کا نام سورت العنکبوت مسل الدین من دون اللہ اولیاء کما سن کبو اتخذت بیتا فإن اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانو ایک کروڑ روپے کی کوٹھی تیار کرو لاکھوں روپے کا مکان تیار کرو لیکن مکڑی کو سکون نہیں آتا یہ اپنا جالا الگ بناتا ہے اپنا گھر الگ جالا بنا ہوتا ہے اپنا جالا اپنا گھر الگ بناتا ہے اتنی بڑی جو کوٹھی ہم نے بنائی ہے بے شمار کمرے ہیں مکڑی کو سکون نہیں آئے گا یہ اپنا جالا الگ بنائے گا اللہ فرما دیتا جس طرح مکڑی اپنا جالا الگ بناتا ہے شر کرنے والے کو اللہ کی خدائی میں مزہ نہیں آتا شر کرنے والا بھی اپنا دربار الگ بناتا ہے باشو کام والی سرکار بلیا والی سرکار زلفم علی سرکار فلاں سرکار اپنا دربار الگ بناتا ہے اور مکڑی جب جالا بنانے لگے اب آپ خیال آپ ذرا قریب سے جالے کو دیکھیے جو اس نے بنایا ہوا ہے اپنے کھڑا ہونے کے لیے اپنے رہنے کے لیے اس میں مستطیلیں بنی ہوتی ہیں مربع شکل بنی ہوتی ہے چوکور شکلیں بنی ہوتی ہیں مکڑی صرف جالا نہیں بناتا بلکہ اسے سجاتا بھی ہے مکڑی جالے کو سجاتا ہے شیر کرنے والا درباروں کو سجاتا ہے لائٹوں سے بتیوں سے کمکموں سے جھنڈیوں سے خوشبو کے ساتھ جگہ متر نمبر تین اتنا حضرت بئی تھا جب مکڑی جالا بنانے لگے ہیں تو دھاگا باہر سے نہیں لیا تھا جو جالے کا تار ہوتا ہے باہر سے نہیں لیا تھا پیٹ میں سے نکالتا ہے پنجابی کے ہوتا ہے ڈڈو کٹ جائے اپنے کٹتے ہیں باہر سے نہیں لے آتا شیر کرنے والے کے پاس قرآن کی دلیل نہیں ہوتی مشرق بھی اپنی دلیل ڈڈو کٹتے دے کبھی کیا کہے گا وا بھی چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے اب یہ قرآن ہے قرآن میں تو نہیں ہے مشرق بھی اپنی دلیل کرتے ہے پیٹ میں سے نکالتا ہے اور اللہ کریم کے قرآن کا اعلان میرے سامنے چھبیسواں بارہ سورت کا نام سورت خوف اور آیت نمبر سولہ اللہ فرماتے والا خلق نل انسان فرمتے انسان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ انسان کے دل کا حال جاننے والا بھی اللہ بندے کی شہرت سے زیادہ قریب بھی اللہ مانتا ہوں مانتا ہوں حضرت جی چھت پہ چلنا ہو سیڑھی کے بغیر کوئی نہیں چڑھ سکتا کیونکہ چھت دور ہوتی ہے اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے یہاں سیڑھیوں کی ضرورت کوئی نہیں سیڑھیوں کی ضرورت میرا تو عقیدہ یہ ہے قرآن سچا آپ کا کیا خیال اللہ کا قرآن نمبر دو مانتا ہوں افسر کو ملنا اور چپراسی کی ضرورت ہوتی ہے افسر کو پتا نہیں ہوتا میرے آفس کے دروازے پہ کون آیا ہے کون سا کام لے کے آیا ہے کس علاقے کا بندہ آیا ہے اس لیے چپراسی کی منت کرنی پڑتی ہے اور اللہ فرماتے مما تم اس بھی نفس ہوں میں اللہ کا بندے کے دل کا حال بھی جانتا ہوں مجھے آپ کا پتہ نہیں ہے میرا کیٹا یہ ہے کہ ہمارے دل میں جو خیال آ رہا ہے وہ بھی جاننے والا اللہ اور جو خیال ابھی تک نہیں آیا اس کو بھی جاننے والا اللہ اور جو اللہ دل کا حال جاننے والا ہو وہاں چپراسیوں کی ضرورت کوئی نہیں اگر آپ اللہ کا نام محبت سے لیں گے میں ایک آپ کو بہت پیارا جملہ سناؤں گا ایمان کے جذبے اور محبت کے ساتھ دل کا حال جاننے والا صرف کون ہے ایمان کے جذبے سے صرف کون ہے اب میرا جملہ دھیان سے سنیے گا دل کا حال جاننے والا صرف اللہ اگر میرا اللہ دل کا حال نہ جانتا ہوتا تو پھر گوگوں کی کون سنتا جو گونگے زبان سے مانگ نہیں سکتے زبان سے بول نہیں سکتے کوئی پرواہ نہیں بندہ اگر زبان سے مانگنے کی طاقت نہیں ہے دل سے مانگنا تیرا کام ہے سن کے جھولی بھرنا میرا کام ہے شرک کرنے والا بھی اپنی دلیل ہٹو کرتا ہے نمبر چار اتنا خدت بہت مکڑی اپنا جال بناتا ہے مکھیاں پھنسانے کے لیے جال بناتا ہے مکھیاں پھنسانے کے لیے اور یہ دربار کو سجاتا ہے مرید پھنسانے کے لیے آ جائے مکھی پہلے کیا کرتا ہے آپ کبھی غور سے دیکھیں نا مکھی اگر آ جائے نا چاروں طرف جال بننا شروع کر دیتا ہے مکھی کے پروں کو قابو کرتا ہے ٹانگوں کو قابو کرتا ہے بازو کو قابو کرتا ہے پہلے چاروں طرف جال بنتا ہے یہ بھی مریدوں کے چاروں طرف جال بنتے ہیں بادشاہ کالا بکرا لانا پڑے گا اس کے لو سے ہم طویل لکھیں گے ہاں یہ جال ہے سات جو میرا تانا پڑے گا چار اتوار آنا پڑے گا باشو کالا مرغا لانا پڑے گا تب جا کر تمہارے یہ سارے جال ہیں اب آپ خیال آ جائے مکھی کبھی آپ دیکھیں مکھڑی کو مکھی کو کھاتا نہیں ہے خیال مکھی کو کھاتا نہیں ہے بلکہ مکھی کے منہ کے اوپر منہ رکھ کر اندر میں سے خون چوس لیتا ہے سانس چوس لیتا ہے پنڈی کے خیال جب مرید آ جائے یہ بھی مریدوں کو کھاتے نہیں ہیں اندر سے ایمان چوس لیتے ہیں کبوت جھاڑو پھیرو تیز ہوا کا جھونکا آ جائے پھونک مارو مکڑی کو اپنا جالا نہیں بچا سکتا اللہ فرماتے ہیں جس طرح مکڑی کو جالا نہیں بچا سکتا شرک کرنے والے کو غیر اللہ کا سہارا بھی نہیں بچا سکتا بچانے والا سر کون ہے اللہ اللہ لا ان کا شیا اس مسئلے پہ ٹٹ جانا کمال ہے اب دوسرا گوشہ پہلا گوشہ توحید ماننا کمال ہے لیکن توحید پہ کٹ جانا بہت بڑا کمال ہے دوسرا پوائنٹ استقامت سننا امام الانبیاء کی سنت پہ پکا ہو جانا بہت بڑا کمال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ تو جا کے مکہ والوں سے گفتگو کر حدیبیہ کے مقام پہ لشکر رکا ہوا ہے آمنا کے لال حضرت عثمان کو بھیج رہے ہیں مکہ والوں کو جا کے کہہ دے مکہ والوں ہو ہم لڑائی کرنے کے ارادے سے نہیں آئے ہم عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے ہمارے راستے کی رکاوٹ نہ بنو حضرت عثمان سفیر بن کے جا رہے ہیں مکہ میں قدم رکھا اپنے چچا ساتھ بھائی سے ملاقات ہو گئی ابان ابن سعید کے ساتھ چچا ساد کہنے لگا بھائی یہ آپ نے کیا کیا کیا کیا بھائی کیا بات ہے حضرت عثمان کو چچا زاد کہنے لگا آپ نے تو ساری برادری کی ناک کاٹ دی کیا کہہ رہے ہو بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حیران اور چچا چچادہ ابان کہنے لگا حد ہو گئی بادشاہ کمال ہو گیا ہم جتنے بھی ہیں اونچے خاندان والے بندے ہم اپنا چادر والا کپڑا شلوار والا کپڑا تخنوں سے نیچے رکھتے ہیں اور آپ نے چادر والا کپڑا تخنوں سے اوپر رکھا ہوا ہے جلدی کرو نیچے کرو مکے والوں نے دیکھا ساری برادری کی سب کا مسئلہ ہے جلدی کرو کپڑا نیچے کر لو اپنے تخنوں کو ڈھانپ لو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بھائی جی آپ کا ہیں عزت کا مسئلہ ہے مکے والے کیا کہیں گے ساری برادری کی ناک کٹ جائے گی جلدی کرو کپڑا نیچے کر لو آپ مجھے یہ مشورہ دیتے ہیں تجھے اپنی عزت کی لگی ہوئی ہے اور میں عثمان کو آمنا کلال کی سنت کی لگی ہوئی ہے اللہ برادری کی عزت کو قربان کرنا منظور ہے پر آمنا کے لال کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا استقامت اللہ سننا اور لمبی بات ہے ایک اور چھوٹا سا حوالہ دسترخان بچھا ہوا ہے حضرت حزیف ابن اللہ تعالیٰ کھانا کھا رہے ہیں سامنے بڑے بڑے عیسائیوں کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا کھاتے کھاتے ایک لکما نیچے گر پڑا عیسائیوں کے سردار دیکھ رہے ہیں حضرت حزیفہ نے گرا ہوا لکما اٹھایا صاف کر کے کھانے لگے پیچھے غلام کھڑا ہوا تھا حضرت کیا بات ہے حضرت سامنے عیسائیوں کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا محسوس کریں گے کہ مسلمانوں کو کھانا نہیں ملتا روٹی نہیں ملتی اس لیے گرے ہوئے نوالے بھی اٹھا کے کھا لیتے ہیں چھوڑ دیجئے عزت کا مسئلہ ہے اور جو روٹی پڑی ہے لکما توڑ لیجئے بے عزتی ہو جائے گی عیسائیوں کے سامنے حضرت حضیف فرض اللہ تعالیٰ نے لکما کھاتے کھاتے فرمایا مجھے کہتے ہو لکما چھوڑ دو عزت کا مسئلہ ہے عیسائی کیا کہیں گے اتروں کو سننا تھا الائل ہم ان بے وقوف عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے میں اپنے محبوب کی سنت کو کیسے چھوڑ دوں تجھے عزت کی لگی ہوئی ہے مجھے آمنا کلال کی سنت کی لگی ہوئی ہے اور آج درد و دل درد دل تو میرا سنی احباب جنازہ پڑھانے لگے جنازے کا سلام پھیرنے کے بعد مولوی جی مہربانی دعا تے منگ لو جی عزت کا مسئلہ ہے برادری کی کیسی اب برادری یاد آ گئی جنازے کا سلام پھیرنے کے بعد سارے مل کے دعا مانگ رہے ہیں مولوی جی عزت کا مسئلہ نا جی برادری کہیں بادشاہ دعا ہی نہیں منگی کمال مہربانی کا دعا مانگ لو نا ہاں یہاں کہاں گئی امام الانبیاء کی سنت یہاں کہاں گیا نبی علیہ السلام کا طریقہ رب کعبہ کی قسم ایمان کا تقاضا جائی ہے محبت مصطفیٰ کا تقاضا جائی ہے کہ برادری کو نظر ناراض کرنے کی گنجائش ہے پر آمنا کلال کی سنت کو چھوڑنے کی گنجائش مولوی جی تھی درود ہی نہیں پڑھیا اذان سے پہلے اور بہت سلام تو سلام بھی نہیں پڑھا اب آپ میں نماز پڑھنے لگا ہوں اللہ اکبر اللہ صلی اللہ محمد والا علی محمد یہ نماز ٹھیک ہے اللہ راضی ہو اتنا ذیم شان مجمع یہ نماز ٹھیک ہے آپ درود کے منکر ہیں کمال ہے میں درود پڑھتا ہوں آپ مجھے درود نہیں پڑھنے دیتے اچھا میں رکو میں چلا گیا رکو میں جا کے میں نے کہا اللہ باری کلا محمد والا علی محمد یہ رکو ٹھیک ہے کمال ہو گئی یار آپ درود کو نہیں مانتے نہیں مانتے مجھے درود نہیں پڑھنے دیتے آپ آپ نے کہنے مولانا ہم درود کو مانتے ہیں لیکن درود وہاں پڑھیں گے جہاں آمنا کے لال نے پڑھوایا آمنا کلال نے پڑھوایا وہاں پڑھیں گے یا رسول کریم نے نہیں پڑھوایا ہمیں اپنی طرف سے دین بنانے کی اجازت قتل نہیں ہے اس سے کا مطلب توحید ایک پوائنٹ اور نمبر دو اس سے کا مطلب سننا کھانے کی دعا کھانے کے بعد کی دعا سونے کی دعا جاگنے کی دعا حتیٰ کہ بیت الخلا میں بندہ قدم رکھے اس وقت بھی آمنا کلال نے دعا سکھائی ہے یہ بندہ ساتھ پڑھ اللہ کا مین الخب ا سے اور جب باہر قدم رکھا یہ دعا پر کا الحمد للہ فانی چھوٹی سے چھوٹی دعا کے الفاظ موجود ہیں جنازے کا سلام پھیرنے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لفظوں سے دعا مانگی ہے اگر کوئی ہمیں لفظ دکھا دے ہم ان لفظوں سے دعا مانگنے کے لیے حاضر ہیں ہماری کوئی لیکن جو کام آمنا کے لال نے نہیں کیا اپنی طرف سے ہمیں دین بنانے کی اجازت توحید نمبر دو استقامت اللہ سننا نبی کی سنت پہ بندہ ڈٹ جائے یہ بہت بڑا کمال ہے تیسرا اور آخری پوائنٹ استقامت نلماسی گناہوں سے بچ کے رہے یہ بھی بہت بڑا ایک گناہ سے بچ جانا یہ بھی کمال ہے لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی محنت بندہ کرتا رہے یہ بہت بڑا کمال ہے ذرا قرآن کا حوالہ سنتے جائیے میرے سامنے بارہ بارہ سورت کا نام سورت یوسف حضرت یوسف نے شام دعا کر رہے ہیں اللہ تیرے سمجھانے کے انداز میں قربان جاؤں اور العالمین کی لار کتاب حضرت یوسف نے شام الفاظ آیت نمبر تینتیس کالا الیہ مما نم ید ننی پا تصونی کئی دسبل ہن من ماحلی آیت نمبر تینتیس سورت یوسف بارہ بارہ بڑا عجیب جملہ حضرت مولانا ابو الکلام آزاد نے لکھا کہ لوگ جرم کر کے جیل جاتے ہیں گناہ کر کے جیل جاتے ہیں اور حضرت یوسف گناہ سے بچنے کے لیے جیل جا رہا ہے سات سال جیل کی تنہائی میں گزار دیے لیکن گناہ کی دعوت قبول نہیں کی استحکامت انل ماسی گناہوں سے بندہ بچ کے رہے بخاری شریف کی حدیث سنیے پھر میں اجازت چاہوں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بوڑھی والدہ نے آواز دی یا جریج جرے جلدیا اللہ کا ولی اللہ کا نیک بندہ نماز میں کھڑا ہے نوافل ادا کر رہا ہے بوڑھی والدہ نے آواز دی حضرت جو پریشان ہو گیا کہ ایک طرف اللہ کی نماز ہے دوسری طرف بوڑھی والدہ کی آواز ہے لیکن نہیں دیا نوافل جاری رکھے پھر بوڑھی والدہ نے آواز دی تیسری مرتبہ پھر آواز دی حضرت جریج نہیں دیا والدہ کے منہ سے بد دعا نکل گئی اللہ کرے تو بدنام ہو جائے بے عزتی ہو بس میں آپ کی منت کرتا ہوں خدا کے لیے اپنی اولاد کو بد دعا نہ دینا ایسا نہ ہو قبولیت کا وقت ہو ان کے دونوں جہان برباد نہ ہو جائیں مدت گزر گئی یہی حضرت جریج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگل میں جہاں کے ڈیرا لگایا جھونپڑی بنائی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور جھونپڑی کے اندر جنگل میں ایک عورت آ گئی کہنے لگی جریج میں تجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہوں جلدی کر توبہ توبہ توبہ ہاں۔ بھائی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو اور میں اکیلے حضرت چرے کا جواب اخاف اللہ رب العالمین کوئی نہ دیکھ رہا ہو اللہ تو دیکھ رہا ہے میرے احباب اب یہ بات یاد رکھنا میں حدیث پاک یہ مکمل کرنے لگا ہوں ایک چھوٹی سی اور بات یہ حدیث پاک پوری کروں گا ایک چھوٹی سی اور بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جا رہے تھے جنگل کے اندر کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اللہ اکبر اب کیا ہوگا بھوک لگ گئی حضرت عمر نے دیکھا دور جنگل کے اندر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا حضرت عمر اس کے پاس پہنچ گئے ہیں فرمانے لگے مہربانی کر ایک بکری کا دودھ نکال اور مجھے دے دے مجھے بھوک لگی ہے چرواہا کہنے لگا نہیں نہیں مجھے مالکوں کی طرف سے اجازت نہیں ہے ایک بکری کا دودھ نکال کر آپ کو میں نہیں دے سکتا حضرت عمر نے اس کا امتحان کیا فرمانے لگے غریب چرواہے یہ مجھ سے پیسے لے لے پیسے تیرے ہو گئے اور بکری میرے حوالے کر مجھ پر بیچ دے بکری میری ہو گئی پیسے تیرے ہو گئے اور مالے کے سامنے بہانہ بنا لینا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے جنگل میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جب چرواہے نے جواب دیا حضرت عمر حیران ہو گئے اور ساتھیوں کو سنایا کرتے تھے چرواہے کا جواب چرواہا کہنے لگا اے وہ بندے جانتا نہیں تھا کہ کون ہے امیر المین حضرت عمر ہیں چرواہے کو کوئی پتا نہیں تھا کہنے لگا مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ پیسے لے لے اور بکری بیچ دے مالے کے سامنے بہانا بہانہ بنا لینا کہ بھیڑیا کھا گیا اے مجھے مشورہ دینے والے یہ بتا یا فائن اللہ اللہ کہاں جائے گا میں یہ کام نہیں کر سکتا حضرت عمر اس کا جواب سنایا کرتے تھے ساتھیوں کو حضرت جواب انی خاف اللہ رب العالمین چلیے جا میں اللہ کی نافرمانی والا یہ کام نہیں کر سکتا اللہ دیکھ رہا ہے عورت چل پڑی راستے میں ایک چرواہا نظر آیا اس سے منہ کالا کر لیا اللہ کی قدرت کچھ مدن گزرنے کے بعد عورت کا بچہ پیدا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے جب بچہ پیدا ہوا ساری برادری کو غصہ آیا وہ سالما یہ کیا تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی بچہ کیسے پیدا ہو گیا عورت کہنے لگی مجھے کچھ نہ کہوں میں بے قصور ہوں میرے ساتھ زبردستی حضرت جریج نے منہ کالا کیا تھا وہ تو بڑا نیک بندہ مشہور ہے ساری برادری بھاگی حضرت کی جھوپڑی کو توڑ ڈالا زدوں کو کیا بڑا بلا کر ہم تو تجھے نیک بندہ سمجھتے تھے اور اندرون خانہ تیرے یہ کرتوت ہیں حضرت جرید نے بڑی صفائی دی لیکن کس کو یقین آتا سامنے جو بچہ موجود تھا نو مولود دودھ پینے والا حضرت جریج بڑا رویا لیکن کسی کو ترس نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر میں حضرت جرید نے اللہ کے سامنے دامن پھیلا لیا اللہ میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا تھا مہربانی کر یا تو تھا یا وہ عورت تھی یا میں تھا اللہ اور تو کوئی نہیں تھا اگر میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا تو میری گواہی نہ دے اور کوئی بھی میری صفائی دینے والا نہیں ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جو ہے آنسو کی اللہ نے لاج رکھی دودھ پینے والے بچے کو اللہ نے بلوا دیا بچہ کہنے لگا برادری والوں میرا والد حضرت جو ہے کہ نہیں میرا والد وہ